السلام علیکم نحمدہو و نسلی علیہ رسول ہلکریم بعد آباد فب من منشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن رحیم رب شرحلی صدری و یسرلی وحلل وحل من املسانی یفقو قولی صورت ازاریات مکی صورت ہے زاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی بکھیر دینے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریاتی ذرون فلحاملاتی وقرن فلجاریاتی یسرا جاریاتی یسرو امراً انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے دین اور دین ملتے جلتے لفظ ہیں دین کا مطلب ہوتا ہے قرض قرض لوٹائی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو لوٹایا جاتا ہے اگر اس دین کے ساتھ دین کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات کچھ یوں ہوگی کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں یا آزمائشیں ہیں وہ سمجھیے کہ ایک طرح کا دین ہیں قرض ہیں مختلف حالات میں جو مختلف اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا ریٹرن ہے نا ریٹرن ہے ریوارڈ ہے ریباؤنڈ ملے گا اپنے اپنے اعمال کا نعمتیں پا کر کیا کیا آزمائشیں آئیں تو کیا کیا اس سب کا بدلہ قیامت کے دن چکا دیا جائے گا اسی لیے پھر یوم الدین کو بدلے کا دن یا جزا اور سزا کا دن کہا جاتا ہے ادا قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے پھیرا ہوا ہو قطل الخراسون الدین فی ساہون مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں خرص کا مطلب ہوتا ہے درخت کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس کے اوپر پھل کتنا ہوگا اب یہ خراس زندگی کو گیس ورک سے چلانے والے لوگ اندازے لگاتے ہیں زندگی کا اہم ترین امتحان دے رہے ہیں نہ سلیبس دیکھا نہ پاسٹ پیپرز دیکھے نہ استاد ہی سے کوئی سبق انہوں نے حاصل کیا نہ ہی علم حاصل کیا بس جو اچھا لگا وہی پڑھنا شروع کر دیا بالکل ایسے جیسے کہ کوئی بچہ ناولس پڑھتا رہے اور سوپ آپراز دیکھتا رہے اور یہ سوچے کہ امتحان کے سوالات اسی میں سے آئیں گے جو میں نے دیکھا اور جو میں نے پڑھا یہی حال بہت سے لوگوں کا دنیا کے امتحان میں بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہی اللہ کو اچھا لگتا ہے جو ہمارا خیال ہے آخرت کے بارے میں کہ کن پیرامیٹرز میں یا کس معیار پر آخرت آئے گی بس اسی پر آخرت آئے گی جیسا میں نے سوچ لیا ویسی آخرت آئے گی خود ہی اندازہ لگا لیا کہ کیا اہم ہوگا اور کیا اہم نہیں ہوگا اور سوچا جو میں کر رہی ہوں بس وہی اہم ہوگا لہٰذا کوئی ذمہ داری نہیں آتی کوئی پابندی نہیں لگتی دنیا میں بھی اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں سوچتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق میرا انجام بھی ہو جائے گا کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یس النا یوم الدین پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے ان فی جنات و عیون البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے اب متقی وہ ہیں کہ جو محتاط لوگ ہیں اندازے نہیں لگاتے دنیا کے امتحان کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد ان کو پتا ہے کہ کوئی یہ پکنک ٹائم نہیں ہے پارٹی ٹائم نہیں ہے ای ڈرنک اینڈ بی میری والی بات نہیں ہے یہاں پر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے ان کے اندر اصلاح کا مادہ ہے یہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ارادہ ہے ان کا برائی سے بچنا چاہتے ہیں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو یہ راہ پا لیتے ہیں ہدایت پا لیتے ہیں ان تک استاد کی یعنی رسول کی تعلیمات بھی پہنچ جاتی ہیں ان تک سلیبس یعنی کہ قرآن مجید بھی پہنچ جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اب ان کا انجام بہت اچھا ہوگا قیامت کے دن آخر ما آتا ہوں رب ہم ان کا نقبل قبلہ کا محسنین جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے رات کو کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا جنتی کا پورا روٹین زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا اس کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے دونوں ہی چیزیں موجود ہیں ایک تو محنت کم سے کم آرام حدیث میں آتا ہے کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا کاہل نہیں ہوتا بلکہ محنتی ہوتا ہے جفاکش ہوتا ہے سخت جان ہوتا ہے اپنی خواہشات پر پابندی لگانے والے لوگ تھوڑی دیر سوتے تھے رات کو پھر اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر غرہ نہیں ہو جاتا تھا بلکہ جب صبح ہونے والی ہوتی تھی تو استغفار کیا کرتے تھے اسہار کا لفظ آیا ہے آج کل ہم رمضانوں میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا تو بس تغفار کر لینا یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اپنی عبادات کے خول میں بند ہو کر باقی معاشرے کی ضروریات سے بے حص نہیں ہو گئے تھے بلکہ مانگنے والے کو اور محروم کو اس کا حق بھی دیا کرتے تھے احسان کر کے نہیں حق سمجھ کر دیتے تھے یاد رکھیے کہ دینا بھی آسان ہے لیکن صحیح رویے سے دینا بڑا مشکل ہے دینے کو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم احسان جتا کر بیزاری کے ساتھ بہت سپیریئر بن کے اور احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے ایسے ہم مانگنے والوں کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کتنے ان سے بیزار ہیں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جھک کر دینا دینے کے اندر بھی انداز ایسا ہو کہ لینے والا اپنی تحقیر محسوس نہ کرے وفل ارد آیات للموقنین زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے وفی ان فسکم اور خود تمہارے اپنے وجود میں دیکھو تو اللہ نے کیسے تمہارا جسم بنا دیا خود اگر ایک مشین ہم بناتے ہیں تو اس کا شور کتنا ہوتا ہے ایک ہمارا جسم ہے اس کی مشین ہے اتنے سارے سسٹمز اس کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سائلنسر اس میں لگا دیا کہ کسی چیز کی ہمیں آواز نہیں آتی اگر اپنے جسم کا شور ہمارے کانوں میں آئے کان پڑی آواز ہمیں سنائی نہ دے کبھی اسٹیتھوسکوپ لگا کر اگر آپ نے سنا ہو تو دل کے دھڑکنے کی آواز پہ ڈائجسٹو سسٹم کے کام کرنے کی آواز خون کے دوڑنے کی جسم میں آوازیں ہوتی ہیں لیکن اوپر سے آپ دیکھیے خاموشی ہے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے افلا تو بسرون کیا تم کو کچھ سوچتا نہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو حل عطا کا حدیث ابراہیم المکرمین کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا فقر ربا ہُ الم قالا اللہ تا کلون جیسا من ہوم خیفہ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی یہ سن کر اس کی بیوی شیختی چلاتی آگے آئی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم ایوہل مرسلون اے فرشتو کیا مہم آپ کو درپیش ہے قالو انہوں نے کہا ان نہ اور سلنا ہم بھیجے گئے ہیں علاقوں میں مجرمین مجرم قوم کی طرف مراد ہے قوم لوت کی طرف علیہم من طین تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے نشان زدہ ہیں پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں وفی موسا از فرعون بسلطان مبین اور اب سلطان اور کے قصے میں یعنی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے سری صنعت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم اور آد میں یعنی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اور نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تمبی پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اور ان سے پہلے ہم نے نو علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے وسما سما نہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلانے والے ہیں یہ آیا جب نازل ہوئی تو منہ سے ان کا ترجمہ قدرت رکھنے والے یہ کام کرنے والے یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا گیا لیکن یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس کو آج ہم سائنس کی روشنی میں اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ احکامات نہیں ہے نا کوئی حکم نہیں نکل رہا شریعت کا تو جن آیات میں سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا یا ایسی آیات جن کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حتمی معنی نہیں بتایا متشاب ہاتھ جن کو کہہ لیجیے ان کے بارے میں سائنس کی روشنی میں بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں انسان محتاط رہے یہ اس کا رویہ نہ ہو کہ آج سائنس نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں بس ایگزیکٹلی اس پر منطبق ہو رہی ہیں اس لیے کہ سائنس تو اپنے آپ کو بھی جھٹلاتی رہتی ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو یوں کہیں کہ جو آج سائنس نے بات کی ایگزیکٹلی یہ وہی ہے اور آگے چل کر سائنس اپنی ہی معلومات کو ڈینائی کر دے اور لوگ یہ سوچنے لگیں کہ شاید قرآن کی آیت غلط تھی نہیں قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی اس کا انٹرپریٹیشن علم کی محدودیت کی وجہ سے غلط ہو سکتا ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ ترجمانی کر سکتے ہیں ترجمہ نہیں ہو سکتا تو جو بہرحال آج سائنس نے بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ ہو جیسے آج سے دو سو سال پہلے یہ خیال تھا سائنسدانوں کا کہ کائنات کانسٹنٹ ہے سر فریڈ ہول انہوں نے کہا تھا کہ ایک اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری ہے یعنی کائنات جو ہے وہ ایک اسٹڈی اسٹیٹ کے اندر ہے اسی پر لوگ چلتے رہے اور کہا کہ جب اسٹڈی اسٹیٹ ہے ہمیشہ سے ہے کائنات اور ہمیشہ رہے گی تو کیا ضرورت ہے کہ خالق کو مانا جائے تو دراصل اس تھیوری کے پیچھے اس نظریے کے پیچھے بھی اللہ کے وجود کا انکار تھا پھر کیا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے 1929 میں کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں ایک امریکی سائنسدان ایڈورڈ ہبل کچھ ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا اپنے ٹیلیسکوپ میں سے تو یہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں جیسے غبارے کے اوپر بلون کے اوپر ڈاٹس لگا دیں جب وہ پھول ہوا نہ ہو اس کے بعد اس غبارے کے اندر ہوا بھرنی شروع کریں تو کیا ہوگا کہ وہ جو آپ نے نقطے لگائے تھے جو پہلے تو پاس پاس تھے اب ہوا بھرنے سے کیا ہوگا وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے بالکل یہی چیز انہوں نے آبزرو کی کہ سب سٹارز ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں فاصلہ بڑھ رہا ہے ان کے اندر ایسٹرو فزکس میں اس چیز نے ایک ریولیوشن پیدا کر دیا اور کہا کہ نہیں ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی باہر پھینک دیا گیا اس کو اور کہا کہ یہ تو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے جب ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یعنی کائنات پھیل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی اور جب ابتدا ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی ابتدا کرنے والا تھا تو کتنا بھی انکار کریں ہر پھر کر ان کو ماننا ہی پڑا سائنس نے گردنیں ان کی جھکا دی کہ تم کو خالق کو ماننا ہی پڑے گا ورنہ تم سائنٹسٹ کہلانے کے قابل نہیں ہو ناٹ ورتھ یور سالٹ جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور کے بھی مشہور سائنٹسٹ اسٹیون ہاکنگز نے کتاب لکھی ہے A Brief History of Time اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کائنات کے وجود میں آنے کے ایک سیکنڈ کے بعد اب ایک ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے کائنات کے وجود میں آنے کے ایک سیکنڈ کے بعد اگر rate of expansion one part in one hundred thousand million million اتنا بڑا نمبر ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس سے کم ہوتا تو کائنات پھیل نہ سکتی یہ ہائیلی کمپیوٹرائزڈ ایسا کس نے یہ اندازے مقرر کیے ہیں آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پھیلانے والے ہیں ہم نے بنایا ہے ولادا فرشنا فن ملم دون زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو ففرو اللہ انی لکم ہوں نذیر مبین بس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کبھی شوق سے دوڑو کبھی خوف سے دوڑو کبھی خواہش کے لیے دوڑو کبھی بخشش کے لیے دوڑو کبھی دعا کے لیے دوڑو کبھی خیر کے لیے دوڑو کبھی جنت کی آرزو لے کے دوڑو کبھی جہنم سے بچنے کے لیے دوڑو لیکن دوڑنا تو اللہ ہی کی طرف ہے جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے ماں پیار سے بلاتی ہے تو ماں سے لپٹ جاتا ہے اور ماں مارتی ہے تو بھی ماں سے لپٹ جاتا ہے ماں مارے اور ماں ماں پکارے بچوں کا تو یہی حال ہوتا ہے ہر طرح اللہ کی طرف دوڑنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ انی آود بردا کا من سخطک اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے و معافات کمن عقوبت اور اللہ میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے کون بچائے گا اللہ سے اللہ خود ہی بچائے گا اللہ کے غضب سے کیسے بچیں گے اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے کر ففرو اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں کچھ سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں یعنی جیسے ماننے والوں کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے اسی طرح جھٹلانے والوں کی بھی ذہنیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کر دے دیتے ہیں لیبل چینج کر دیتے ہیں چیزوں کا لیکن اصل میں نظریہ گمراہی اور گندگی ایک ہی ہوتی ہے اسی ویسٹ کو ریسائکل کر رہے ہیں پہلے ساحر اور پاگل کہتے تھے آج فینیٹک ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں تو ٹرمنالوجی چینج ہونے سے وہ خیال چینج نہیں ہوا ذہنیت سمجھ لیں ان کی فتح عنہم بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے آپ پر کوئی ملامت نہیں وہ ئر فن ذکر تنفع المؤمنین البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے کفار کے لیے نہیں ہے نہ ماننے والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے سمپل بات ہے پانی موجود ہے جو پی لے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی جو نہیں پیے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی یہ موجود ہے جو اس کو لینے سے انکار کرے گا کفر کرے گا وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا اس کو فائدہ مل جائے گا تو یاد دہانی اسی قرآن سے تعلیم اسی سے تبلیغ تلقین سب اس قرآن سے کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے ایک دفعہ کر کے چھوڑ نہیں دینا جیسے آپ لوگوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دو تین دن کے بعد اب آپ لوگ کبھی نظر نہ آئیں بلکہ دل چاہتا ہے کہ مسلسل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے یہ تذکرہ چلتا رہے یہ اللہ کا ذکر چلتا رہے یہ مذاکرہ ہم کرتے رہیں اور اللہ کی بات اور ڈسکشن ہوتا ہی رہے ہمارا آپس میں تاکہ ہمیں نفع ہو کچھ پتہ نہیں کون سی گرہ کب کھل جائے کون سی کمزوری کس آیت سے دور ہو جائے کون سی آیت یقین میں اضافے کا سبب بن جائے اور پڑھ پڑھ کر کہاں پہنچے کہ ایک دم ہدایت کا دروازہ کھل جائے تو یہ تو مومنوں کے لیے بہت فائدہ مند ذکر ہے وما خلق الجن و النسا اللہ اب یہ دیکھیے یہ ذکر ہو گیا نا فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں ہم کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کیا نماز پڑھتے رہیں کیا روزے رکھتے رہیں اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں جو تصور آتا ہے عبادت کا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بس حالانکہ پوری زندگی انسان کو عبادت کرنی ہے تو کیا پتہ کوئی ہنسنا ہی شروع کر دے کہ ہاں بس سب جا نماز پر بیٹھ جائیں جا کر تو بزنس کون چلائے گا تو دنیا کیسے چلے گی دراصل یہ بھی لا علمی کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کرتا ہے جب دین کی طرف سے انسان لا علم ہوتا ہے تو دین سمٹ کر مذہب بن جاتا ہے ہم گیر نہیں رہتا بلکہ زندگی کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے چوبیس گھنٹوں پر محیط نہیں رہتا بلکہ وہ ایک دو گھنٹے کی چیز بن کے رہ جاتا ہے پارٹ ٹائم فل ٹائم نہیں ہوتا تو یہاں جو عبادت ہے یہ پارٹ ٹائم عبادت کی بات نہیں کی جا رہی کہ میں نے تم اس لیے پیدا کیا کہ تم نماز روزہ حد زکوٰۃ کر لو کبھی کبھی یہاں لائف ٹائم غلامی کی بات کی جا رہی ہے کا فتن تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ عبادت ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے اور یہ دو شرطیں پوری کر رہا ہے جبھی آپ کے سامنے رکھیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم القاسب حبیب اللہ کمائی کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے کوئی نکاح کر رہا ہے تو فرما دیا نکاح ہو من سنتی نکاح میری سنت ہے تو سنتیں خالی نماز روزے کی تو نہیں ہوتی خالی وضو کی سنتیں تو نہیں ہوتی معاشرتی زندگی میں بھی سنت کو دیکھنا ہے اگر ہم اس کو عبادت بنانا چاہتے ہیں اور پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کو سنت کے حساب سے گزارا جائے سنت جو ہے وہ سمجھیے کہ قیمتی چیز ہے کہ پیتل کے ساتھ بھی آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کو سونا بنا دے تو سنت وہ چیز ہے ہر معمولی سے معمولی کام کو سنت عبادت بنا دیتی ہے اور عبادت وہ چیز ہے جو کہ جنت کی کرنسی ہے آپ سوچیں آپ کے پاس کوئی مشین ایسی آ جائے کہ جس کاغذ کو آپ چھوئیں وہ نوٹ بن جائے تو کیا خوش ہوں گے نا ہم جس چیز کو آپ نے ٹچ کیا وہ نوٹ بن گیا جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے ڈالرز کی گڈی بن جائے تو ہم تو دوڑیں تبھی تو کہا ہے کہ ففر رو اللہ اپنا فائدہ چاہتے ہو تو دوڑو بھاگو اللہ کی طرف دیکھو کتنا فائدہ ہے دیکھو کتنا اجر ہے پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ سنت زندگی کو بھاری کر دیتی ہے سنت زندگی کو ہلکا کر دیتی ہے قیمتی کر دیتی ہے فائدے مند کر دیتی ہے اور یہ مقصد اگر ہم اپنا بنا لیں کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی حقیقت ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں ہم کہتے ہیں بھئی اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اچھا جاب کرنے کے لیے اچھی بیٹی بننے کے لیے اچھی بہن یا اچھی بیوی یا اچھی بہو یا اچھی ماں بننے کے لیے نہیں بنیادی مقصد ہے لیا بدونی ہم اس لیے آئی ہیں دنیا میں کہ ہم اللہ کی بندی بنے اور اس کے بعد باقی سب چیزیں ہیں اللہ کی بندی بن جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا سب کو اپنا اپنا حق مل جائے گا لیکن اگر اچھی بیوی یا اچھی بہو یا اچھی ماں بننے کے چکر میں اللہ کی بندی نہ بنی تو قیامت کے دن یہ اچھائیاں کام نہ آئیں گی کوئی ہسبینڈ کوئی اولاد کوئی ماں آگے بڑھ کر یہ کہے گی نہیں کہ اللہ یہ تیری بندگی اس لیے نہ کر سکی کہ یہ میرے حقوق دینے میں بہت مصروف ہو گئی تھی سب کا حق دیجئے اللہ کسی کا حق نہیں مارتا اللہ خود قرآن میں ہم سے کہتا ہے سب کو حق دے دو لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا حق نہ ماریں اپنا بندہ بنانے کی کوشش نہ کریں اس طرح پریشرائز نہ کریں بلکہ اللہ کو اللہ کا حق دے دیا جائے ما ارید من ہوں میں ارید ان اریدونی میں ان سے کوئی رسق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رزاق بڑی قوت والا اور زبردست ہے بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں فویل الدی یو ادون آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے